جناب اقیل نے اپنی سند سے یہ حدیث بیان کی انہوں نے کہا اور مغرب کو مؤخر کر لیتے اور عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے جبکہ شفق غروب ہو چکی ہوتی سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انیس